حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری دیہاتی کی طرف سے بیر نہ کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچہتر